سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن سفر پر روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا جب آپ قدید مقام پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا قانون یہ ہے کہ رسول اللہ کے آخری فعل پر عمل کیا جاتا ہے کسی نے سفیان سے پوچھا یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل پر عمل کیا جاتا ہے امام زہری کے ہیں یا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے انہوں نے کہا اسی طرح اس حدیث میں ہے حدیث نمبر اڑتیس سو پینتالیس مسند احمد